السلام علیکم میں ہوں مختار احمد ورچوئل یونیورسٹی کے کورس پرنسپل آف مارکیٹنگ کے ساتھ اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر نائنٹین کو دیکھیں گے اب انشاءاللہ ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ کور مارکیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں تو بیسک انگریڈینٹ آف مارکیٹنگ کو شروع کریں تو مارکیٹنگ مکس کو اسٹارٹ کریں اور اس سے پہلے جتنے بھی بیسک کانسیپٹس تھے بیسک فلاسفیز تھیں we have tried to discuss it here I hope you are reading the books your texts کیونکہ ساری چیزیں وہ پوری بک کو یہاں پہ ریپروڈیوس کرنا آپ کے لیے some time it become difficult and I also understand that this is the basic course and have to realise that کہ ہو از مائی ٹارگیٹ آپ کے لیے آپ کے اس جس لیول پہ یہ کورس آپ شروع کر رہے ہیں مجھے کافی بیسک پہ جا کے ایون ڈیفینیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے and that I have to do it and we should do it because this is the basic course at bachelor level for you لیکن اس ساری ڈسکشن میں ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس رہ بھی جائیں کچھ چھوٹی ڈیفینیشن کوئی نئی کانسیپٹ ہلکے پھلکے وہ بھی ساتھ آپ کے اندر ٹیکس کے پاس ہوں گے لیکن ہم نے یہاں ڈسکس نہیں کیے ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ they are not important basically what I am trying I am trying to maximum touch those thing which can help you to understand this whole concept of marketing وہ جو بیسک پرنسپلز ہیں جو اصول ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو لیکن یہ بھی میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ باقی چیزوں کو بھی پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بہت سارے ریفرنس بہت سارے کیسز آپ کی ٹیکسٹ میں ملیں گے جس میں وہ جو آتھر ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے آپ کو ایگزامپل دیتا ہے ان چیزوں سے وری نہ ہو کیجیے ان چیزوں پہ پریشان نہ ہوئیے کیونکہ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے اف کورس جو کانسیپٹس ہیں جو بیسک فلاسفیز ہیں تھیمز ہیں ان کو ضرور سمجھیے ان کو ضرور پڑھیے اگر یہ کچھ ایون کسی وجہ سے ایک آدھ مس بھی چیز ہو گئی ہے تو ڈونٹ لیو اٹ لائک کہ جی یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی نو دیر آر امپورٹنٹ کیونکہ ہم نے اس پورے سبجیکٹ کو سمجھنا ہے جب سمجھیں گے تو آگے اسی کی بنیاد پہ باقی اوپر جو ہائی لیول کے کورسز ہیں ان کو سمجھنا آپ کے لیے اور اس کو پھر یوز کرنا آپ کے لیے ان ریئر ولڈ آسانی رہے گی تو پھر میں یہ بلیو رکھوں بڑی تھارولی ٹیکس کو پڑھتے ہو بکس کو دیکھتے ہو نائنٹی پرسینٹ سے eighty ninety percent even more than that I am confident کہ we are trying and we have already cover the maximum part جو چیزیں مین مین تھی وہ ساری ہم نے اپنے لیکچر میں ڈسکس کی ہیں لیکن پھر بھی کچھ ٹاپکس کچھ ایسے جو پوائنٹس ہیں جو رہ جائیں جو جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر سمجھ نہیں آتے تو do writers and will respond to you and will try to help you to get your learning better تو اس تھاٹ کے ساتھ let start over to these lecture and that is lecture number nineteen جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم مارکیٹنگ مکس شروع کریں مارکیٹنگ مکس کیا ہے اس کے کیا کیا کمپونیٹس ہیں انگریڈینٹس کیا ہیں اس کے ان کو آج ٹچ کریں گے اور پھر ایک فرسٹ انگریڈینٹ جو پروڈکٹ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے but before we start let's go back and see what was in the lecture number eighteen recently تو کیا ہے کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی تھیں ہم remember we started the segmentation then we move to target position ٹھیک ہے تو لیکچر ایٹین میں ہم نے سیگمنٹیشن کو کنٹینیو کیا which was started at lecture number seventy تو اس کا ریمیننگ پارٹ جو تھا جس میں ہم نے ریکوائرمنٹ فار افیکٹو سیگمنٹیشن کو دیکھا اور اس سے پہلے بزنس مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کے ویریبلس دیکھے پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے اس کے ویریبلس کو ڈسکس کیا اور پھر اسی طرح جیسے میں نے آج آپ سے کہا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو درمیان میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے آتھر اس کو بھی ضرور سمجھیے دیکھیے کیونکہ that is going to help you to understand whole concept of marketing in better way inter market segment بھی دیکھا کیا تھا وہ کہ آپ وہ سیگمنٹ اس طرح کرتے ہیں پاپولیشن کو even if your target is at different countries but having the same need and same type of buying behaviour تو وہ اس کو انٹر مارکیٹ سیگمنٹیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اینڈ دین وہ try to understand the requirement for effective segmentation کہ کوئی سیگمنٹیشن افیکٹو کب ہو سکتی ہے جب وہ یہ کرائٹیریا کو فلفل کرتی ہے it should be measurable it should be accessible it should be substantial size should be bigger one جس سے پروفٹ آپ کو مل سکے اٹ شوڈ بی ڈیفرنشیل ایک دوسرے سے سیگمنٹ ڈفرینٹ ہو آپ کی مارکیٹنگ مکس کا جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو ریسپانس ڈفرنٹ کرے and actionable clear and then about about target marketing target marketing کیا ہے یا ٹارگیٹنگ کیا ہے pinpointing pointing segment the segment وہ پوٹینشیل کسٹمر جو آپ کے پوٹینشیل کسٹمر یا آپ کے کسٹمر ہو سکتے ہیں اس میں پھر آپ ہم نے آگے اس کی اسٹریٹجیز پڑھی انڈیفرینشیٹڈ کوریج اور ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ڈیفرینشیٹڈ کنسنٹریٹڈ اور ایک جو سنگل کسٹمر کو بھی آپ ٹارگیٹ کرتے ہو تو mainly there are three undifferentiated differentiated and concentrated what was undifferentiated marketing strategy coverage strategy اور ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کہتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ جو کمپنی جو ہے وہ ٹوٹل مارکیٹ کو ہوموجینس سمجھتی ہے نو سیگمنٹیشن دیا and they come with a specific marketing mix for whole population for whole market کوئی ڈیفرنشیشن نہیں اس کی opposite differentiated marketing coverage strategy کو ہم نے ڈسکس کیا وہ کیا تھا here the company they divide the population into different segment segment let see as example there ہم نے ازیوم کیا تھا کہ there are three segment one segment two segment three the company what company is doing they are developing they are doing developing the three different marketing mix تین ڈفرنٹ قسم کے مکس بناتی ہے mix one for segment one mix two for same way mix three for segment three پھر ہم نے اس تھرڈ اسٹریٹجی دیکھی تھرڈ اپروچ دیکھی what what company of course they segment the population اور ایک کسی سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کیا اور اس کے لیے اسپیسیفک مارکیٹنگ مکس بنا کہیں گے لے لیا نو سیگمنٹ پروڈکٹ بنا here at least they are segment the population segmenting the market مختلف سیگمنٹس بنائیں پھر کسی ایک اسپیسیفک سیگمنٹس کو ٹارگیٹ کر کے اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا مارکیٹ مکس ڈیولپ کیا تو it become the concentrated marketing strategies clear تو یہ ٹارگیٹنگ میں ہم نے دیکھا and after target marketing discuss about the positioning positioning of what your product service your company and that is the image in the mind of the customer remember that اور کس بیس پہ فار کمپیٹیو ایڈوانٹیج دوسروں کے مقابلے پہ آپ کی کیا کمپیٹیو ایڈوانٹیج تھی اس میں کیا دیکھا ہم نے پاسبل کمپیٹیو ایڈوانٹیج کس بیس پہ آپ لے سکتے ہو پروڈکٹ ڈیفرینشن کے بیس پہ you can differentiate your product from your competitor and you can differentiate where in the future performance style quality design attributes and other things تو product itself can create competitive advantage over your competitor if you will be able to do some those attributes اسی طرح سروس کے حوالے سے اپنے آپ کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو اپنے پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے if you provide extra services like delivery company آپ کی کمپنی خود ڈلیوری کرتی انسٹالیشن جا کے کر کے دیتی repair services even customer training کوئی ہائی فائی پروڈکٹ ہے ٹیکنالوجی میں کوئی اور چیز ہے تو if company is providing the training if it is free of cost yes course it is going to have a special effect and it can create a different kind of image in the mind of the customer then personal differentiation آپ اپنے لوگوں کو کیسے ہائر کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کیسی ہے دا سیل فورس کا بہیویئر کیسا ہے ان کی ٹریننگ کیسی ہے وہ جو کمپیٹیٹر کے لوگوں سے بہتر آپ کے پاس لوگ آ جائیں that can also create a good image in the mind of the customer and of course the image itself can differentiate and brand ہے سمبلز ہیں یہ چیزیں بھی these are the bases who can create the competitive advantage the market and based on those competitive advantages you are going to create image in the mind of the customer and that will be your position اور اس میں اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کے اسٹریٹجک ریسورسز بن گئی بیسیکلی وہ جو کمپیٹیو ایڈوانٹیج تھا وہ آپ کا اسٹریٹجک ریسورس ہو گیا اسی کے بیس پہ now you have the all those you are developing strategies right تو وہ کیسا ہونا چاہیے ہارڈ ٹو کاپی ڈیوریبل اور جس کی سبسٹیچیوٹ ایزیلی اویلیبل نہ ہو تاکہ آپ مارکیٹ میں سسٹین کر سکیں clear so far so good right اس کے بعد آتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف تو یہاں پہ ہم نے اپنا وہ سیگمنٹیشن والا پارٹ ٹارگیٹنگ والا پارٹ مارکیٹ پوزیشننگ والا پارٹ کمپلیٹ کیا now will be entering in new world of marketing mix the four Ps and as a said earlier from now onward whatever action will do whatever decision will take whatever strategy will develop we have to keep in mind our target market our positioning کیونکہ جو ڈیسیزن ہم آپ کریں گے اسی اسٹریٹجی کے مطابق کریں گے جو ایکشن ہم لیں گے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے لیں گے انلیس کے we want to go back again at the first stage اور دوبارہ مارکیٹ اپرچونٹی دیکھیں دوبارہ نئی سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کریں نئے طریقے بیس پہ سیگمنٹیشن کریں ٹارگیٹ ڈفرنٹ کر لیں نئی پوزیشن کو اڈاپٹ کریں then it is a total different story but again if we are continue this previous جو کچھ ہم پہلے ڈیسائڈ کر چکے ہیں that is our base that is our the point from where will start now ہیڈ اس کو مد نظر رکھنا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ڈیسیزن ہر ایکشن لینا ہے then you will be successful in your marketing otherwise it will be mismatch ٹھیک ہے نا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹارگیٹ کون سا آپ کا اور آپ نے کیا پوزیشن ڈسائڈ کی ہوئی ہے آپ جب پروڈکٹ کا ڈسائڈ کریں گے پرائز کا ڈسائڈ کریں گے چینل آف ڈسٹریبیوشن کا ڈسائڈ کرتے ہیں whatever you have to take this keep always you mind who is our customer who is my target market کس کو میں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اس کی نیڈس کو سامنے رکھیں گے اس کی بہیویئر کو سامنے رکھیں گے اس کی پریفرنس کو سامنے رکھیں گے اس کی بائنگ پیٹرن کو سامنے رکھیں گے and then decide about four Ps are the basic marketing mix and then you will be successful otherwise there be a problem تو شروع کرتے ہیں مارکیٹنگ مکس پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ what is marketing mix and why it is marketing mix اور جیسے اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس مارکیٹنگ مکس کو جب آپ بولتے ہو یا لفظ سن دیکھتے ہو سنتے ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز کیا آتی ہے اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں آپ دیکھتے ہو کہ آج کل ریڈی میڈ چیزیں آ رہی ہیں pakora mix kheer mix and so on تو اس کا اس سے ذرا اس کو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے what you have in the mix kheer mix میں کمپنی نے بیسیکلی کیا کیا ہوا ہے کہ وہ کھیر جو بناتے ہیں اس کے سارے بیسک انگریڈینٹ کو مختلف ریشو کے ساتھ مکس کر کے ریڈی میڈ آپ کو بنا دیا اب آپ کے لیے بنی بنائی کھیر ہے اسی طرح پکوڑا مکس ہے واٹ ایور اب اگر اب کھیر مکس میں کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں کھیر کے اندر وہ تو سب کو معلوم ہے تو کھیر تو کسی جگہ کسی سے کوئی کھیر بہت اچھی ہوتی ہے کوئی کھیر ویسے ہی ہوتی ہے کھائی نہیں جاتی تو basic ingredients are same what is the difference there the difference is how is mixing those ingredients and with which جیسے کھیر کے اندر چاول ہے نٹس ہیں شوگر ہے باقی چیزیں اس کو اب ہر چیز کس ریشو سے اس نے ڈالی ہوئی ہے that will give it uniqueness اسی لیے اس کو فلاں کی وہ جو فلاں کمپنی ان کی جو کھیر مکس ہے دیٹ ہے یار اس سے بہتر وہ لے آؤ نا both companies they know are the ingredients اب جس کمپنی نے وہ اپنی وہ جو ٹارگیٹ مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ لیٹ سی کچھ لوگ ہیں وہ سویٹ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ہلکا میٹھا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پفی سی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ چیزیں اگر مد نظر رکھ کے اس کمپنی نے اس گروپ نے وہ چیزیں اس طرح بلینڈ کی ہیں جو اس کا ٹارگیٹ کسٹمر مانگ رہا ہے تو وہ سکسیزفل ہوگی وہ بہتر ہوگی exactly same way the marketing mix the ingredients ingredients of marketing and what are those ingredients four Ps جس کو ہم کہتے ہیں product the price the place the promotion اب اسی طرح یہ سب کو پتا ہے مارکیٹرز کو جس نے مارکیٹنگ جس نے کرنی ہے جس نے پڑھی ہے ان سب کو اندازہ ہے کہ وہ انگریڈینٹس کیا ہیں جو مارکیٹنگ بناتے ہیں جو پورا آپ کو مارکیٹنگ کا کانسپٹ دیتے ہیں مارکیٹنگ بزنس کو جو کہنا چاہیے فور پیز نا how they blend those basic ingredients that make them success for or other way ایک مارکیٹنگ مینیجر بڑا اسمارٹ بہت بڑا بزنس کرتا ہے اپنی کمپنیز کے لیے فارچون لاتا ہے دوسرا فیل ہو جاتا ہے even both are let see M B S both are very experience what went wrong وہ جو اسمارٹ انف تھا جس نے اپنی ریسورسز کو دیکھا اپنی اسٹرینتھ کو دیکھا اپنی مارکیٹ کو دیکھا اپنے ٹارگیٹ کو دیکھا اور اپنی اسٹرینتھ کو اس اپرچونٹی کے ساتھ میچ کریٹ کر کے کیپیٹلائز کیا وہ سکسفل ہو گیا اس نے اپنے انگریڈینٹس کو اس طریقے سے بلینڈ کیا جس طرح اس کا کسٹمر چاہ رہا تھا پلس اپنی مارکیٹ کی اپنی کمپنی کی اسٹریٹجیز کو دیکھا اپنی اسٹرینتھ کو دیکھا دوسرے شاید کوئی چیز اس میں مس کر گیا دو کہ he also knowing the basic ingredient تو فرق پڑ جاتا ہے نا تو یہی سکسیس کے لیے ایک چیز ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس بیسک انگریڈینٹس کو جو بیسک انگریڈینٹ مارکیٹنگ ہے ان کو کیسے بلینڈ کرنا ہے کھیر کے انگریڈینٹ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اچھی کھیر بھی بنا سکیں انلیس کے you are totally committed toward that involve in that and you have the کہ ان کو کیسے بلینڈ کرنا ہے اور اس کا کیا افیکٹ ہے دوسری چیز پہ ورنہ تو انسان یہ کہے جی کہ جو ایکسپینسو چیز ہے اس کا مطلب وہ زیادہ ڈالیں تو پھر آپ کی چیز اچھی ہو جائے گی never it is the proportionate company جو اس کو آپ کمبائن کرتے ہو چیزوں کو یہ اس چیز میں یونیکنیس لاتی ہے اچھی یا بری کی شکل میں تو سمجھتے ہیں فور پیس کو مارکیٹنگ مکس کو تو مارکیٹنگ مکس کیا ہوا the basic ingredient of marketing that is four Ps marketing is the involve process of determining the four Ps of the marketing mix and what four Ps are what the product the price the place and promotion ٹھیک ہے اب ان چاروں کو کیسے بلینڈ کرنا ہے کس کو فرسٹ زیادہ پرائرٹی دینی ہے کیا آپ نے پروڈکٹ کی فیچر ایٹریبیوٹ کے بیس پہ کمپیٹیو ایڈوانٹیج لیا ہے پوزیشننگ کی ہے یا پرائز کے بیس پہ کی ہے یا چینل آف ڈسٹریبیوشن کے بیس پہ کی ہے and how can we decide about those thing if you know them in very detail یہ کیا چیزیں ہیں یہ پروڈکٹ ہے کیا اس کے ایٹریبیوٹس کیا چیز ہوتی ہے کوالٹی کیا چیز ہوتی ہے پرائز کیا چیز ہے کیسے ڈیٹرمن کرنی ہے کس وقت کون سی پرائس لے کے آنا ہے نیا پروڈکٹ لا رہے ہیں تو کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے skimming pricing pricing strategy strategy اور penetrating will cover those thing similarly promotion کیسے کرنی ہے اس کے بھی آگے انگریڈینٹس ہیں اس کے بھی کمپونیٹس ہیں پروموشن کے آگے and similarly how to channelize your product and service that is the place distribution جسے کہتے ہیں تو جتنی بہتر طریقے پہ ان سارے کمپونیٹس کو چاروں پیس کو آپ سمجھیں گے اتنے بہتر طریقے سے اس کو آپ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اتنے ہی بہتر طریقے سے اگر آپ اس کو آپ اس میں بلینڈ کر سکیں وتھ پراپر ریشوز پر اس کا جو ہے یو کین بی ایک successful market clear marketing mix again look کیا ہے وہی فور پیز ہیں لیکن کس کو مد نظر رکھ کے بنائے ٹارگیٹ مارکیٹ جیسے پہلے آپ سے کہا کہ whatever decision will take from now I onward now onward they will depend on the target market potential customer کیا وہ پروڈکٹ میں کیا چاہتا ہے اس کی پرائرٹیز کیا ہیں پرائز کے بارے میں اس کے کیا کنسرن ہے چینل ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اس کے کیا ایشوز ہیں اور کون سی پروموشن ٹیکنیک اس کو ریچ کر سکتی ہے اس کو افیکٹ کر سکتی ہے all those has to now depend on what target market the potential customer تو key to success if will keep in mind those things will be successful as a marketer you will be successful as a business person you will be successful اور لوگ ان چھوٹے چھوٹے کانسپٹ کو سمجھ کے مارکیٹ کے اندر بڑے بڑے کمال کے کام کر جاتے ہیں آپ کی ٹیکس کے اندر شاید ہو یا جب ہم پڑھتے تھے ایک ہم نے بھی ایک کیس پڑھا تھا سیگمنٹیشن کے حوالے سے اوہایو اسٹیٹ میں ایک مارکیٹنگ کا لیکچر ہو رہا تھا اور ایک اے پرسن دیٹ کلاس اس نے جب سیگمنٹیشن کا آئیڈیا سنا دا کنسپٹ سمجھا تو وہ کلاس سے نکلا اس نے کہا I got the message I don't need to study more اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی درمیان میں پڑھائی چھوڑ کے کہاں پہ لگے نہیں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے they are the exception case مقصد سمجھانے کا یہ کہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان کا لانگ لاسٹنگ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں ریئل ورلڈ کے اندر اگر اس کو کوئی اس کے ایج لے جائے اس سے فائدہ اٹھا جائے تو بڑا سکسیزفل بزنس پرسن بھی بن سکتے تو اس وہ بندہ جب اٹھا اس کے فادر کی اپنی ایک اسٹور تھا تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے کانسپٹ میرے پروفیسر نے مجھے بتایا سیگمنٹیشن کا آئی وانٹ ٹو اپلائی اس اس کے فادر نے کو بولا یار کہ یہی ساری عمر کی پونجی ہے میری کیوں ضائع کرنے لگے اس نے کہا no I am very much convince and you allow me I will do it otherwise I have to do something else اس کے فادر نے کہا کہ اوکے یار یہ تمہارا ہی ہے ضائع کرنا چاہتے ہو کر دو he applied that segmentation concept on his store اور پھر ایک وقت آیا کہ لمیٹڈ اسٹور کے نام سے پورے اسٹیٹس کے اندر اس نے اتنے ہر مال کے اندر اس کے چین آف اسٹورس تھے لمیٹڈ کے نام سے اس نے برائڈل ڈریس بنایا تو ایک ہی پوری برائڈل ڈریس کی ساری ورائٹی کا ایک اسٹور اس نے اسپورٹس کوٹ کی بات کی تو ایک ہی گولف کے لیے اسپورٹس کے جو جتنی بھی چیزیں ایک ہی اسٹور بنا دیا اس کے لیے ٹارگیٹ کر کے نا کنسنٹریٹڈ کر کے اور سیگمنٹیشن کے حساب سے اس نے لینے شروع کر دی again it depend on so many other factor جیسے آپ سے کہا کہ سبسٹینشیل ہونی چاہیے مارکیٹ ریچیبل ہونی چاہیے وہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اس پہ ایکٹ کیا and he was a successful person most successful person in United State business کے اندر تو اسی طرح یہ جو میں آپ کو ساتھ مارکیٹنگ مکس کے کانسپٹ سمجھ آ رہا ہوں آپ کو اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کل کا ہمارا ایک بلینئر بزنس پرسن ہو تو اس کو اچھی طرح آئی ہوپ کہ آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی بھی ہو جائے گی لیکن جو جس بات جس بات پہ میں زور دے رہا تھا اور یہ بات اس طرف چل پڑی کہ ٹارگیٹ کو اپنے کو سامنے رکھ کے آپ نے موو کرنا ہے آپ نے آگے ان فور پیس کا ڈسائڈ کرنا ہے that is a target market clear تو marketing mix four marketing activities product price place promotion that a firm can control to meet the need of the customer within the target market اس کو ضرور سامنے رکھنا کہ ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے اسی کی نیڈز اور وانٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں صاحب آپ نے ڈسائڈ کرنی تو کیا ویریبلس ہم نے تھوڑا سا اس پہ میں زیادہ زور بار بار دے رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دس یور بیسک کورس آپ کو اس طرح ٹیچ کرنا ہے اس کو آپ لرن کرانا ہے کہ یہ چیزیں مضبوطی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں پھر آگے چلتے ہیں پہلا پروڈکٹ ہے گڈ آر سروسز اور ideas even a place a person even which can satisfy your needs and wants price کیا ہے یہ ڈسیزنس ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ اس کی ڈیٹرمن کریں گے کہ اس کی پرائز کیا ہونی چاہیے آگے ہم دیکھیں گے کہ کسٹمر ویلوز کیا ہے سیٹسفیکشن کیا ہے کسٹمر کی کاسٹ کیا ہے decision and action that establish pricing objective and policies and set product prices یہ بھی اس میں ڈیسائڈ کرنا ہے so that is the second component second variables of this marketing mix اور second ingredients place channel of distribution convenience basically اس میں دیکھنی ہوتی ہے timely availability of the products نا you again go back to early first اور سیکنڈ لیکچر تو ہم نے یاد ہوگا آپ سے مارکیٹنگ کو ڈیفائن کیسے کیا تھا the right product at the right time available to the customer ہے نا تو place is also there it is the convenience is timely availability of the things اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا ایشوز آتے ہیں تو third components the third ingredient the third variable is the place which represent the basically the channel of distribution ٹھیک ہے and what is the fourth one yes the promotion activities that inform customer about the and and product again remember the basic marketing model customer and producer who initiate the process the producer or the seller how by communicating اور وہ کمیونکیشن کیا ہوتی ہے کس فارم میں ہوتی ہے پروموشن کی فارم میں ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے پرسن سیلنگ ہوتی ہے سیل پروموشن ہوتی ہے وٹ ایور ٹھیک ہے تو یہ مارکیٹنگ مکس کے ویریبلس اور یہ سارا اس اسٹریٹجک مارکیٹنگ کا حصہ ہے جو ہم بڑی دفعہ اس کو مختلف شکلوں میں ڈسکس کر چکے ہیں you have the customer the focal point اس کے بائنگ بہیویئر پریفرنس پہ نیٹ بیس پہ you decide about the four Ps اور یہ you are doing in dynamic environment جہاں پہ آپ کے اکنامک فورسز بھی آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل فورسز بھی کر رہے ہیں ٹیکنالوجیکل چینجز بھی افیکٹ کر رہی ہیں سوشل کلچرل فورسز بھی ہے کمپیٹیو فورسز بھی and so on so whatever you are decision taking course you also focus on your customer but same time you have to keep mind کہ یو آر لوگ اے انوائرمنٹ تو وہ جو ہم نے دو اپروچز دیکھی تھی کسٹمر سینٹر اور کمپیٹیٹر سینٹر تو آپ کو میاں روی کے ساتھ دونوں پہ نظر رکھنی ہے مارکیٹنگ مکس کو میں پڑھاتے ہوئے شروع کرتے میں نے زور دیا تھا کہ کسٹمر کو ضرور رکھنی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کے باہر بھی ایک لیئر ہے جو مارکیٹ ہے آپ کی انوائرمنٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے آپ نے اپنی اسٹریٹجیز اور ڈیسیزن کرنا ہے تو اس ساری پائی میں سے پہلا پیس نکالتے ہیں دا پروڈکٹ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے دیکھتے ہیں کیا کیا اس اس میں کیا کیا چیزیں جو ایز اے مارکیٹر ہمیں ڈسائڈ کرنے ہیں ان کو سمجھ کے آگے چلتے ہیں fair enough okay then let's go we are لوگ مارکیٹ پروڈکٹ کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک ویلو ہے کاسٹ ہے اس کے بینیفٹس ہیں کیونکہ پروڈکٹ کو شروع کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں ویلو کیا چیز ہے a customer subjective assessment of the benefit relative to the cost in determining the worth of the product کسی چیز پروڈکٹ کی جب ویلو آپ ڈیسائڈ کرتے ہو تو کس بیس پہ کرتے ہو وہ ہے basically customer value is equal to customer benefits you are getting out of it minus the cost you are bearing اب کسٹمر بینیفٹس کیا ہیں anything desired by the customer that is received in the exchange اور وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے ویلو اور what is the customer cost anything a customer gives up in exchange for those benefits which he or she is getting یہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے اس کی سرچ کاسٹ ٹائم جو لگا رہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور whatever risk is associate with it that is also this whole bundle is cost bundle is having these three components the monetary factor the time factor اس کی سرچ میں جو لگا رہے اور اس میں جو رسک فیکٹر تو کیا ہوا وہ ویلو جو ہے وہ جو آپ کا اینڈ ریزلٹس ہے کسٹمر کا جو benefit minus your cost benefits کیا جیسے میں نے آپ سے کہا تھا consumer don't buy products they buy the benefits why should I buy this product میں نے اس کے بینیفٹ یہ لکھتا ہے اس لیے یہ میرے لیے ویلویبل ہے سو بینیفٹ بیسیکلی کیا ہے consumer don't buy product but they buy benefits اور بینیفٹس کے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو لیول کے ہوتے ہیں بینیفٹ ایک تو فنکشنل بینیفٹس ہیں اور دوسرے سائکولوجیکل بینیفٹس فنکشنل کیا ہے وہ جو پروڈکٹ بیسک فنکشن آپ کے لیے پرفارم کر رہا ہے دوسرا how you feel about it psychological factor جو ہے یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کے فنکشن اور سائیکولوجیکل بینیفٹ مل کے ٹوگیدر وہ آپ کی اس پروڈکٹ یا سروسز کے بینیفٹ ڈسائڈ کرتے ہیں let me ask you question why do you want to buy a laptop why do you want to buy a product or a computer what is the product whatever is offer for sale is a marketing exchange is the product right remember what we are discussing about the need want demand اس میں ہم نے کیا کہا تھا product anything which will satisfy your need the customer needs a service anything which will satisfy your need product service اس کو ہم نے ایک ہی جیسا لیا تھا افکوس میں فرق ہے آگے دیکھتے ہیں کیا فرق ہے can be tangible like goods یہ لیپ ٹاپ کا ذکر ہم نے کیا یہ بال پوائنٹ کے ذکر کرتے ہیں گاڑی کا ذکر کرتے ہیں these are tangible thing which you can touch you can have the feeling about them similarly services like we've is education system it's also a product اور سروس کی شکل میں ٹھیک ہے نا ideas don't smoke it is dangerous for you health places ہمارے مری ہل اس طرح کوئی بھی ناردن ایریا جاتے ہیں اور دنیا پاکستان کے بہت خوبصورت علاقے ہیں اور even they are coming in the category of this product اس کو اگر براڈر میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اس کی پروڈکٹ سروسز کے اندر آتی ہیں product services and experience even because they are also satisfying your needs market offering pure tangible goods pure services and experience ہم اگر پروڈکٹ کو دیکھیں تو ٹینجیبل اور انٹینجیبل میں بھی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں let see what is difference between product and services product کیا چیز ہے anything offered to a market for a attention acquisition use consumption that might satisfy a need اور وان ٹینجیبل تھنگ اور any activity or benefit that one party can offer to another ش intangible and does not result anything is your services I am providing your services I am teaching your intangible ہے نا اور پراپرٹی نہیں ہو سکتی کسی کی ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اس کو پروڈکٹ اور سروس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے پروڈکٹ گڈس سروسز گڈ جو ہے پروڈکٹ جو ہے ٹینجیبل ہے اور سروس انٹینجیبل ہے product you produce and then sold you sold then produce and consume at the same time ایسے ہی ہو رہا ہے نا similarly goods can be stored and transported services ایسا نہیں ہے پیرشیبل چیز ہے گڈ اور پروڈکٹ جو ہے they are produced separate from the customer آپ اس کو کراچی میں پروڈیوس کر کے لاہور بھجوا سکتے ہو آپ اس کو کسی اور جگہ پہ پروڈیوس کر کے کسی دوسری جگہ پہنچا سکتے ہو لیکن سروسز کے لیے ضروری ہے اور most of the time of course ضروری تو نہیں ہم ورچوئل کر ہی رہے ہیں نا میں یہاں بیٹھا آپ کو لیکچر دے رہا ہوں آپ کہیں اور بیٹھے ہو لیکن generally produce in customer present customer کی موجودگی میں یہ سروس دی جاتی ہے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں جاتے ہیں ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی موجودگی میں ڈاکٹر آپ کی موجودگی میں آپ کو سروسز دے رہا ہوتا even if it is a virtual set up let's talk about the level product کوئی بھی جو پروڈکٹ لیتے ہیں اس کے سرٹن لیولز یہ آپ کی ٹیکس کے اندر مختلف اسٹائل سے بھی ہو سکتے ہیں کتابیں آپ ڈفرنٹ دیکھ رہے ہو لیکن جنرلی ایسا ہی ہے they are three level actual level اور آرگومینٹڈ لیول اس کو پروڈکٹ کے حوالے سے کور پروڈکٹ بھی کہتے ہیں ایکچوئل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں آرگومینٹڈ پروڈکٹ بھی کہتے ہیں let's discuss them one by one with some example to understand this what is core product یہ میں نے ایک اس وقت ایک ایگزامپل میں اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ دکھایا آپ کو what is this what is the core value of this product اس کا کام کیا ہے لکھنا یہی ہے نا اس کی کور جو ویلو ہے وہ کیا ہے کور پروڈکٹ کیا ہے اٹ ول رائٹ اب جتنے بھی مختلف قسم کے پین لے لیں یہ لے لیں فاؤنٹن پین لے لیں پارکر کا لے لیں شیفٹ کا لے لیں دوسرا بھی کوئی بھی مختلف ایکسپینسو پین لے لیں گولڈ کی نب والا لے لیں سب کا کور کام ایک ہی ہے کہ ان کا کام لکھنا ہے اگر تو لکھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر فلو ہو یہ لکھنا ہو of course next stage is the quality of course یہ ایکچوئل اس کا بینیفٹ ہے یہ ایکچوئل پروڈکٹ گاڑی ہے کیا کام ہے اس کا to commute you from one place to another وہ بھلے سزوکی ہو ٹیوٹا ہو ہونڈا ہو جیگور ہو ایون فراری ہو وٹ ایور اب دیکھیں وہ سارے ہیں ڈفرنٹ ان کی پرسپشن ڈفرنٹ ہے ان کی ویلو ڈفرنٹ ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے but the core product is same ان کا کام کیا ہے سو کور لیول کیا ہو گیا کہ ایکچوئل وہ چیز کیا ہے کس چیز کے لیے دیٹ از دی کور پروڈکٹ یا core level of the product now how they are different now base on the actual things what are actual اس کے فیچر اس کا ڈیزائن اس کی پیکجنگ اس کا برانڈ اس کی کوالٹی لیول سی جب ایون پین کی بات کی آپ کو یہ سارے کور تو ان کا وہی کام ہے لیکن ایک دوسرے سے فرق ہے ان کی پرائز فرق ہے ان کی مارکیٹ ویلو فرق ہے ان کی جو امیج ہے وہ فرق ہے کیوں ان کے ایکچوئل فیچرس کی وجہ سے ایکچوئل پروڈکٹ کی وجہ سے وہ کیا ہے اس کا ڈیزائن کیسا ہے گاڑیوں کی میں نے بات کی آپ سے کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکچوئل اس کا ڈیزائن کیا ہے فیچرس کیا ہے even packaging the brand name even are the quality level اس بیس پہ وہ پروڈکٹ ایک دوسرے سے even with the same core values same qualities of service اور benefit what are are your doing you still you can differentiate this product based on what first of all the actual product actual values جو ہے ایکچوئل attributes اس میں اور پارکر کے پین میں فرق تو ہوگا نا کام تو دونوں ایک کرتے what is the difference of course design the feature the quality the brand اسی طرح باقی پروڈکٹ اور سروسز میں بھی آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں از ایکسٹرا ایکسٹرا تھنگ جس میں آفٹر سیل سروس بھی آ سکتی ہے وارنٹی بھی آ سکتی ہے ڈلیوری اور کریڈٹ بھی آ سکتا ہے یہ سارے فیچر اس پروڈکٹ کو اسی طرح کے دوسرے پروڈکٹ سے یونیک بناتے ہیں that is a third layer third جو اس اس کی اسٹیج ہے پہ جس کو ہم آرگومینٹڈ پروڈکٹ کہتے ہیں let see you have two type of car جن کے فیچر بھی ایک جیسے ہیں کوالٹی بھی آلموسٹ میں سیم ہے اس کی ڈیزائن بھی ملتا جلتا ہے but still one is very expensive and other is not that much expensive تو اس میں وہ آگومینٹڈ پروڈکٹ کی وہ فیچر آ سکتے ہیں کہ وارنٹی کتنی ہے آپ لے جائیں گاڑی اگر ہزار پانچ ہزار مائل سے پہلے پہلے رک جائے تو وہیں چھوڑ دیں دوسری گاڑی آپ کو بھیج دیں گے اگر یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے don't you think it will be hell of difference there تو تھرڈ لیئر جو ہے that is the augmented product یہ آگومینٹڈ لیول اس کو کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی level of product fine let's talk about product classification دو طرح کے پروڈکٹ لیتے ہیں کنزیومر پروڈکٹ انڈسٹریل پروڈکٹ یا بزنس پروڈکٹ کہتے ہیں will mainly focus on the consumer products product classification کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ کیا چیز ہے وہ تو آپ نے ہم نے دیکھ لیا اینی تھنگ ٹینجیبل اور انٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے that through the exchange process satisfies consumer اور کسٹمر نیڈس اور بزنس مارکیٹ نیڈس اگر وہ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اور اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا فیزیکل گڈ بھی ہو سکتی ہیں سروسز بھی ہو سکتی ہیں آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور پلیسز بھی ہو سکتے ہیں اور کلاسفکیشن کرتے ہیں let see base on how long that product will last تو اس کی دو بیسک کلاسفکیشن ہے durable goods non durable goods durables کون سے ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم بینیفٹس دیتے ہیں جو اسٹے لانگ ٹائم کرتے ہیں آپ کے پاس فرنیچر ہو گیا اپلائنس ہو گیا کمپیوٹر یہ جو چیزیں ساری دے آر ڈیوریبل گڈس لیکن وہ گڈس وہ چیزیں وہ پروڈکٹ جو شارٹ ٹرم بینیفٹ آپ کو دیتے ہیں اور جلدی ختم ہو جاتے ہیں they are the non durable goods آپ کھانا کھاتے ہو لایا پکایا کھایا تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے پاس نیوز پیپر ہے اس دن پڑھا اس کے بعد آپ کے لیے اس کا اتنا فائدہ نہیں رہا تو جتنا زیادہ ڈیوریبل چیز ہوگی اتنی زیادہ آپ کی ڈسیزن میکنگ میں اس کی انوالومنٹ آ جائے گی کسٹمر کی clear let see consumer product کو ہم کیسے جنرلی کلاسیفائی کرتے ہیں ان کو ہم چار گروپس میں چار کلاسز میں چار کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کنوینئنس پروڈکٹ کہتے ہیں شاپنگ پروڈکٹ کہتے ہیں اسپیشلٹی پروڈکٹ کہتے ہیں اور انسارٹ پروڈکٹ کہتے ہیں let's discuss them one by one convenience product آپ نے لفظ سنا کنوینئنس اسٹور جو آپ کے نیبرہڈ میں ہوتے ہیں کیا لیتے ہیں وہاں سے آپ ٹوتھ پیسٹ لے لی صابن یوز کر لیا کھانے پینے کی چیزیں لے لی ایسے ہی ہے نا ڈبل روٹی لے لی these are your convenience product ان کے کیا ہے فریکوینٹ پرچیز ہوتی ہے جس میں کم سے کم منیمم ایفرٹ لیتے ہیں آپ گئے باہر نکلے جو سامنے دکان یار دینا مجھے فلاں چیز you don't spend longer time there to or go and see کہ یہاں سے لے لوں وہاں سے نہیں پرائس اس کی تقریباً لو پرائس رینج میں آتی ہے بہت زیادہ اس کی وائڈ اسپریڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور جو کمپنیز ہوتی ہیں اس کی ماس پروموشن کرتی ہیں ایگزامپل تو میں نے آپ کو بتا دی تو ان کو ہم کنوینئنس پروڈکٹ کہیں گے ٹھیک ہے نا سیکنڈ از شاپنگ جس کے لیے آپ you go and search around less frequent buying ہوتی ہے اس کی جس طرح کنوینئنس کہ every day you go in morning time you buy those things یا ایٹ لیسٹ آپ مہینے میں ایک دو دفعہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس کی پرچیز جو شاپنگ کی بات کر رہے ہیں ہم لیس فریکوینٹ ہوتی ہے اس کی پرائز زیادہ ہوتی ہے آپ نے کچھ گاڑی لے لی فرنیچر لے لیے اور مے بی لیس دین دیٹ چیزیں اور اس میں سلیکٹو ڈسٹریبیوشن ہوتے ہیں فیو آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں کنوینئنس اسٹور کی طرح نہیں کہ ہر ملے گلی میں آپ کو بی مل جاتے ہیں اسٹور اور اس میں کوشش کرتے ہیں مارکیٹر کے وہ اس کی ایڈورٹائزنگ کرے اور پرسنل سیلنگ کی طرف جاتے ہیں یا ان کے آگے آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں اس کو ہم شاپنگ پروڈکٹ کہتے ہیں جس کے لیے you take the pain look around TV لینا ہے آپ پندرہ دکانوں پہ جاؤ گے پوچھو گے پرائز کو even same brand same name تو we call them shopping product similarly third specialty بڑا جس کے لیے اسٹرانگ برانڈ پریفرنس ہوتی ہے لائلٹی ہوتی ہے اسپیشلٹی پروڈکٹس اور اس میں آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہائی پرائس ہوتی ہے ایکسکلوسو ڈسٹریبیوشن ہوتے ہیں ان کے اور ویری کیئرفلی ٹارگیٹڈ مارکیٹ کی ہوتی ہے نئے کمپنیز نے رولیکس کی گاڑی لینی ہے آپ کی کتاب کے اندر ایگزامپل اس کی ہے اور فراری گاڑی خریدنی ہے جیگور لینا ہے کی گاڑی لینی ہے دیز آر اسپیشلائزڈ پروڈکٹس ٹھیک ہے نا اسی طرح انسارٹ جس کے لیے آپ کے اویئرنیس ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے گاڑی کی انشورنس خریدنی ہے you don't go some time just neglect دیں آپ کے اتنا انٹرسٹ بھی نہیں لیتے اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کمپریہنسو انشورنس خریدنی ہے تو آپ اپنے آفس میں کسی کو کہتے ہو یار یا کسی سے کہتے ہو یار اس کی جو انشورنس ہے وہ بھی لے لینا اس طرح کے سب جو ہوتے ہیں پروڈکٹ ان کو انسارٹ پروڈکٹ کہا جاتا ہے تو کنوین جو کنزیومر پروڈکٹ ہیں جو اس کو ہم نے چار کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا convenience product shopping product specialty product and unsought product clear what about industrial product business to business business market کے مٹیریل ہو سکتا ہے را مٹیریل ہے پارٹس ہو سکتے ہیں بیسک کیپیٹل آئٹم ہو سکتے ہیں اس میں اور سپلائیز اور سروسز کا بھی اس میں اس کو اس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے تو اس میں generally it is basically the raw material the parts the components جس کے بیس پہ آپ کو نیا پروڈکٹ بنائیں گے اور پھر آگے اس کو بیچیں گے تو these are the industrial product but as side earlier over main focus is the consumer market enough for today so how are we doing we have start new subject today the marketing mix اور پھر آج ہم نے اس کا پائے کا جو بیسک انگریڈینٹ اس کا پہلا حصہ دا پروڈکٹ کو شروع کیا ڈسکس کرنا I hope will take another two اور three more lecture on this product only very important thing تو مارکیٹنگ مکس کا کانسپٹ سمجھ آیا آپ کو لیکن اس سے پہلے وہ ذہن میں ضرور رکھیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جو ڈسیزن لے رہے ہیں کوئی بھی جو ایکشن لے رہے ہیں آپ کو اپنے ٹارگیٹ مارکیٹ کا ضرور مد نظر رکھنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو مائکرو فیکٹرز ہیں اس کو بھول جائیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے because you are a dynamic environment ٹھیک ہے آئسولیٹڈ نہیں ہے آپ کا ہر ڈیسیزن بہت ساری چیزوں پہ افیکٹ کر رہا ہے اور باہر کے دوسرے جو ڈیسیزنس ہیں وہ آپ پہ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ جو فورسز ہیں وہ آپ پہ افیکٹ کر رہی ہیں تو you have to sustain yourself in this changing environment so let summarize کہ آج ہم نے کیا ڈسکس کیا we started with the marketing mix the four Ps part اس سے پہلے ہم نے سمجھا کہ مارکیٹنگ مکس ہے کیا چیز یہ مکس کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ فور پی جو ہے اس کے مارکیٹنگ کے بیسک انگریڈینٹس ہیں اور اس میں جو ایج ہے جو جو لیسن ہم نے لرن کیا یہ تو سب کو معلوم ہے تو فرق کہاں پڑا کہ آپ نے اس کو کس طرح بلینڈ کیا کس طرح آپ نے اپنے کسٹمر کے نیڈ کو اس اپرچونٹی کو اپنی جو اسٹرینتھ تھی اس کے ساتھ میچ کریٹ کر کے اس کو کیپٹلائز کیا تو فور پیس کو ہم نے دیکھا and they are product price place promotion اور یہ چاروں کے چار very important ingredients of the marketing mix اور کھیر مکس کی مکس کی آپ کو ایگزامپل دی پکوڑا مکس کی بات کی ہم نے دیکھیں آپ فرق کون کر رہا ہے وہ that will make the difference میں ہمیشہ جب اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں یار گھر میں چائے پیتے ہو اب برتن بھی وہی ہے پانی بھی وہی ہے انگریڈینٹس وہی آپ انہیں بوٹل سے ڈالتے ہو لیکن کوئی اور ایک والدہ چائے بناتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کوئی اور چائے بناتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی اور ہوتا ہے وہ فرق کیا ہے کہ وہ جو مختلف انگریڈینٹس ہیں ان کو کس طرح وہ مکس کرتے ہیں کس ریشو سے کرتے ہیں کس سیکوینس سے کرتے ہیں that make the thing different it not like that تو اسی کو سوچ کے ذرا اوپر لے جائیں اور مارکیٹنگ کی طرف آئیں دیکھیں وہی چیزیں اسی طرح یہ فور جو پیز ہیں یہ انگریڈینٹس ہیں یہ کون کر رہا ہے کس طرح اس کو بلینڈ کر رہا ہے کس سیکوینس سے کر رہا ہے that can make different manager تو پھر ہم نے اس میں سے اس پائک میں سے ایک جو پارٹ تھا میجر پروڈکٹ کو نکالا ہے اور اس کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا پروڈکٹ کیا ہے سروسز کیا ہے ان میں فرق دیکھا ہم نے اور پھر we came to level of the products اور لیولز میں ہم نے دیکھا کہ تین لیولز ہیں basic is the core level then is the actual then is the augmented ایک ہی پروڈکٹ جو سرٹن نیڈس کو پورا کرتے ہیں ان کا بیسک فنکشن کور فنکشن ایک ہی ہے میں نے آپ کو پین کی مثال دی میں نے آپ کی گاڑی کی مثال آپ کے ساتھ شیئر کی the core function is the same how are different base on their actual level actual value جس کو آپ کور پروڈکٹ ایکچوئل پروڈکٹ اور پروڈکٹ بھی کہتے ہیں اب ایکچوئل میں کیا آتا ہے product design features quality packaging brand name and other those type of things یہ اس ایکچوئل ایک پروڈکٹ کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اسپیس پہ اور ایک اور لیئر ہے جس کے پیس پہ پھر اگین اگر ایک جیسی چیزیں پھر وہاں ڈفرنس کہاں سے آ جاتا ہے گومیٹر جو ایکسٹرا ہے وہ ایکسٹرا میں کیا تھا آفٹر سیل سروس ضروری نہیں ہوتی ہے لیکن اگر جو ہوتی ہے تو that is an additional benefit installation کر کے دینا ڈلیوری اور کریڈٹس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے اور وارنٹی ویری امپورٹنٹ تو یہ تین لیولز ہیں پروڈکٹ کسی کے بھی اور اسی کے بیس پہ one product different from another product as far as their quality as far as their market positioning as feature as far as their price concern یا اس کا جو امیج مارکیٹ کے اندر بنا ہوا ہے ان سیکنڈ اور تھرڈ جو لیول ہے ان کی وجہ سے پروڈکٹ فرق ہوتے ہیں ورنہ تو کور ویلو تو وہی ہے کور فنکشن تو وہی ہے اس کے بعد we start with the product classification اور اس میں دو ہم نے دیکھا ایک تو کورس اس کی پیرشبلٹی کے حساب سے دیکھا ڈیوریبل اور نان ڈیوریبل گڈس کو دیکھا اور دوسرا پھر ہم نے کنزیومر پروڈکٹ اور انڈسٹریل پروڈکٹ کو کمپیئر کیا فوکس موسٹلی کنزیومر پروڈکٹ اور کنزیومر پروڈکٹ میں ہم نے کنوینئنس پروڈکٹ دیکھے شاپنگ پروڈکٹ دیکھا اسپیشلٹی پروڈکٹ دیکھا اور انسارٹ پروڈکٹس دیکھے وہ جو کلاسفکیشن کی ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی اور انڈسٹری میں آف کورس را مٹیریل اور اس کے جو پارٹس ہیں ان چیزوں کو ہم نے شیئر کیا آپ کے ساتھ getting kind of comfortable after reaching at this level even آگے کیا ہے yes as said earlier will still continue with the product ابھی تو آگے جا کے ہم نے اس کی پروڈکٹ کی باقی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اب ول گو ایٹ دا بالکل وہ جو اسے کہتے ہیں نا بالکل نیرو پہ جا کے ڈاؤن دا ڈرین سے جا کے شروع کریں گے اور بیس سے شروع کریں گے پروڈکٹ میں کیا چیز ہے اس کے فیچرز کیا ہیں اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے اس کا شیپ کیسی ہونی چاہیے اگر اس میں یہاں پہ کلر سے لکھا دیا اس سے کیا فرق پڑے گا ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جتنا زیادہ آپ اپنے پروڈکٹ کو سمجھیں گے اتنا زیادہ ہی اس کے ساتھ آپ کو بلینڈ کرنا اس کو اس کو کس طرح بنانا ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا اور اتنا زیادہ ہی آپ کے لیے پھر مارکیٹ کرنا اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی so that is all about today's lecture تو ہم نے آج نائنٹین لیکچر ختم کر لیے مور دین ہاف وے تھرو ایسا ہی ہے نہیں ابھی نہیں ہوا because we have forty five lecture total تو آلموسٹ میڈل میں آنے والے ہیں تو اب تو آپ کو مجھے پڑھانا چاہیے مارکیٹنگ کیا خیال ہے کسی وقت بھی سرپرائز ٹیسٹ کے لیے بھی تیار رہیے اور اب آپ کے پاس اسائنمنٹ آنی شروع ہوگی جیسے ایسے ماڈیول پورے ہوتے ہیں ایک آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دی جاتی ہے ان کو شوق سے کیجیے اور خود کیجیے زیادہ اچھی لرننگ آپ کی ہوگی آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں اور دیکھیے یاد رکھیے کہ جو پیچھے پڑا ہم نے اس کو بھی ساتھ ساتھ کبھی کبھی دیکھ لیں because it's kind of building a story ایک سے ایک جڑی ہوئی چیزیں بار بار ان کا ذکر آئے گا بار بار آپ کی مارکیٹ سیگمنٹیشن ٹارگیٹنگ کا ذکر آئے گا انوائرمنٹ کا ذکر آئے گا بی سی جی اپروچ کا ذکر آئے گا ہر جگہ پہ یہ چیزیں ایک دوسرے کو آرگومنٹ کریں گی تو اس میں آپ کا اپ ڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے وہ کیسے ہوگا کہ once in while go back and just read it اس چیپٹر کو جب اسکم کر لیں تھوڑا سا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بھی نالج اپڈیٹ رہے گا اور آگے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی طرح محنت کریں گے اور نیکسٹ ٹائم کا جو ہے اس کو ضرور پڑھیں گے اور جو آج پڑھا ہے اس کو جا کے ریویو بھی کریں گے کیونکہ بیسک اس وقت آپ کا یہی کام ہے نا اسی کے لیے آپ اتنا اپنے ٹائم ریسورسز لگا رہے ہو تو جتنی زیادہ اس میں محنت کرو گے اتنا زیادہ ہی آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا and you will be proud not only you your parents we and as a nation we all will be proud of you take care of yourself work hard اللہ حافظ السلام علیکم